اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے وہ قسم ہے کوہ تور کی فی رق منشور اور اس کتاب کے جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے اور قسم ہے بیت معمور کی والسقف المرفوع اور بلند کی ہوئی چھت کی والبحر المسجور اور بھرے ہوئے سمندر کی ان عذاب ربك لواقع کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے ما له من دافع کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے یوم تمور السماء مورا جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا وتسير الجبال سيرا اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں الذين هم في خوض يلعبون جو بےحدہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں یوم یدعون الى نار جہنم دعا اس دن جب انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا النار التي كنتم بها تكذبون کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے فس گم لسرو بھلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء ان انما تجزون ما كنتم تعملون داخل ہو جاؤ اس میں پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے ان المتقین جنات و نعیم متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار ہی نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے سلے میں جو تم کیا کرتے تھے مصفوفہ وزوجناہم بحور عین وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے گا دیے چلے جائیں گے يتنازعون فيها فيها كأسا لا ولا وہاں وہ ایسے جام شراب پر دوستانہ چینا جھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بےحودگی ہوگی اور نہ کوئی گنا ہوگا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ اور ان کے ارد گرد وہ نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی يَتَسَاءَلُونَ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے إِنَّا كُنَّا قبل فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہیں گے کہ ہم پہلے جب اپنے گھر والوں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا ان قبل ندعوه انه هو البر الرحیم ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا محسن بہت مہربان ہے فذکر فما انت بنعمت ربك بکاہن ولا مجنون لہذا اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو کیونکہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون ام شاعر نتربص به المنون بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں قل تربصوا فإنی من کہہ دو کہ کر لو انتظار میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ام تأمرهم احلامهم بهذا ام قوم طاغون کیا ان کی عقلیں ان کو یہی کچھ کرنے کو کہتی ہیں یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ ام یقولون بل لا یؤمنون ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے نہیں بلکہ یہ زد میں ایمان نہیں لا رہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام گھڑ کر لے آئیں اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے آپ سے آپ پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں ام السماوات والارض بل لا یا کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں یا وہ داروغہ بنے ہوئے ہیں ام لهم سلم يستمعون فيه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سن لیتے ہیں اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سنتا ہو وہ کوئی واضح ثبوت تو لائے ام لہ البنات ولکم البنون کیا اللہ کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں اور بیٹے تمہارے حصے میں آئے ہیں ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون اور کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں ام عندهم الغیب فهم یکتبون یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ لیتے ہوں ام یریدون کیدا فالذین کفروہم المکیدون کیا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں تو در حقیقت جو کافر ہیں مکر تو انہی پر پڑے گا ام غیر اللہ اللہ سبحان عما یشرکون کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں اور اگر یہ آسمان کو کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ کوئی گہرا بادل ہے فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون لہذا اے پیغمبر تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے لا ولا جس دن ان کی مکاری ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی وَإِنَّ ظلموا عذابا دون ذلك ولكن لا يعلمون اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے وسبح بحمد ربك حين تقوم اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو اور جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں